اور جاہلوں مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا ان کے دل ایک دوسرے کے مشابے ہو گئے ہیں بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں